وہ جنہوں نے اپنی دہ میں جادی جادی راہیں نکال اور رک گرو ہو گئے اے محبوب تمہیں ان سے کچھ علاقہ ناؤ ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے پھر وہ انہیں بتو دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے